سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سجدے والی آیت سے گزرتے تو سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے حدیث نمبر دو ہزار سولہ مسند احمد